حضرت سعد القرص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران میں تکبیرات کہا کرتے تھے عیدین کے خطبے میں کثرت سے تکبیرات کہتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1287